بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقی الََََََََََ الظالمین واشد اللہ الہ اللہ وحدہ اللہ اللہ شریق واشد محمد محمدن رسول اللہ وسلم علیہ وصحاب و من وسطن بسنت وسنب سنتى علمدين المباد معزز ناظرین و مشاہدین گزشتہ ہفتے یہ بات بتائی گئی تھی کی قبروں پر مسجد بنانا بدعت ہے حرام اور ناجائز ہے آج کے درس میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ گھر میں اسکول میں یا مسجد میں دفن کرنا کسی کو یہ بدعت ہے دین کے اندر حرام اور ناجائز ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں ایک دلیل تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے ایج الوفی بیوت کم من صلاحت کم ولا قبورا اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو یعنی جو مصرون نمازیں ہیں مردوں کے لیے جو نوافل ہیں وطر کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے ان نمازوں کو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ گھروں میں پڑھا کرو ولا تخذوہ قبورا اور گھروں کو قبر نہ بناؤ صحیح بخاری کی روایت ہے ایسے دلیل نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے یہ صحیح مسلم کی روایت کی لاتج الوب تکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ ان نہ شیطانین فرو من البی تقرا وفی صورت البقرا جس گھر کے اندر سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر دفن کرنا قطان جائز نہیں ہے شریعت کے اندر حرام ہے اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اس کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے اور مردہ لوگوں کے لیے قبرستان ہوتا ہے اس لیے قبرستان میں ان کو دفن کرنا چاہیے گھر میں ان کو دفن نہ کیا جائے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قرآن کی تلاوت سے اور نمازوں سے آباد رکھو نمازوں سے آباد رکھو اگر انہیں آباد نہیں کرتے ہو وہاں ذکر نہیں کرتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے سنن اور نوافل کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے گھر کو قبرستان بنا دیا جیسے جیسے قبرستان میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ایسے ہی تم نے اپنے گھر کو گویا کی قبرستان بنا دیا تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی نس ہو کوئی بھی حدیث ہو یا آیت ہو جس کے کئی معنی ہوں اور تمام معنی اگر لینے میں کوئی حرج نہ ہو تو تمام معنی مراد لیے جاتے ہیں لہذا دونوں معنی یہاں پر مراد ہے گھروں میں دفن کرنا بھی منع ہے اور گھروں میں گھروں کو آباد نہ کیا جائے اللہ کے ذکر سے یہ بھی منع ہے بلکہ ہمیں چاہیے گھروں کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اسکار کریں نوافل کا سنن کا اہتمام کریں تحجد کا اہتمام کریں اور جو عورتیں ہیں وہ ظاہر بات ہے گھر ان کے لیے مسجد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے زیادہ اجر ملتا ہے لہذا وہ فرد نمازیں بھی ادا کریں گی لیکن جہاں تک مرد حضرات کی بات ہے تو مرد حضرات فرد نماز کے لیے مسجد آئیں گے البتہ سو نوافل کو ان کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ اجر و زیادہ ثواب ہے یہ دونوں حدیثیں واضح طور پر دعوت کرتی ہیں کہ گھروں کے اندر دفن کرنا حرام ہے یہ ناجائز ہے ایسی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کسی کو گھر میں دفن نہیں کیا بلکہ آپ سب کو بقی میں دفن کیا کرتے تھے نبی کی عملی سنت کسی کو گھر میں دفن کرنے کی آپ نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی اپنے دور مبارک میں آپ نے کسی کو گھر میں دفن کیا بلکہ جتنے بھی لوگوں کی فات ہوتی تھی سب کو آپ بقی کے اندر یعنی قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا کرتے تھے یہ تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ عمل چلا آ رہا ہے جب سے انسانوں کا وجود ہوا اس وقت سے لے کر کے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ انسانوں کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے یہ چیز کی جا رہی ہے کہ مردوں کو جن کی وفات ہوتی ہے انہیں قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے کسی کو گھر کے اندر دفن نہیں کیا جاتا یہ عمل چلا رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو زمین میں دفن کرنا سکھایا کہ کس طریقے سے زمین میں دفن کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے کوا بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ اللہ رب العالمین بیان کیا قرآن مجید کے اندر اس نے کیا کیا ایک کوے کو مار کر کے زمین میں گالنا شروع کیا تو جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا اس کی لاش لے لے کر کے پھر رہا تھا تو اللہ نے اسے اس کے ذریعے سکھایا اور پھر اس نے بھی زمین میں گڈھا کھودا اور اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیا اسی وقت سے لے کر کے آج تک مردوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور کھلی جگہ پر میدان میں دفن کیا جاتا ہے کسی کو گھر کے اندر دفن نہیں کیا جاتا اگر اکا دکا کوئی واقعہ ہو تو اس کے اندر کوئی عبرت اور نصیحت نہیں ہوتی لہذا یہ جب سے دنیا آباد ہوئی جب سے لوگوں کی وفاتیں شروع ہوئیں اس وقت سے لے کر کے آج تک یہی عمل رہا ہے حتیٰ کہ غیر مسلم بھی وہ بھی اپنے لوگوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے اللہ کے سر کے زمانے میں بھی مکے کے اندر قبرستان تھا مدینے کے اندر قبرستان تھا سب مشرق تھے بت پرست تھے لیکن جب ان کی وفات ہو جاتی تھی تو اپنے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے قبرستان میں لے جاتے تھے کسی کو نہ گھر میں دفن کرتے تھے نہ ہی کسی کو جلا کے جلاتے تھے پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں اگر گھر میں مردوں کو دفن کیا جائے تو اس میں ورثہ کے لیے محرومی ہے اور ان کے لیے ضرر بھی ہے اور نقصان بھی ہے محرومی اس طریقے سے ہے کہ جتنی زمین میں مردے کو دفن کیا جائے گا اس زمین کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی لہذا وہ زمین مردے کے ساتھ چلی جائے گی جبکہ مردہ جو انسان مرتا ہے اس کے وارث ہوتے ہیں اور جو بھی جائیداد چاہے زمین کی شکل میں ہو چاہے مال کی شکل میں ہو کسی بھی چیز کی شکل میں ہو ان جائیدادوں کو ان کے جو ورثہ ہیں ان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے لہذا اس میں محرومی ہے ورثہ کے لیے اور اگر گھروں کے اندر لوگوں کو دفن کرنا شروع کر دیا جائے تو بعد میں گھر قبرستان بن جائے گا اور پھر زندہ لوگ ہیں ان کو گھر سے نکلنا پڑے گا ان کو گھر سے نکلنا پڑے گا کیونکہ جب سارے لوگ گھر ہی کے اندر دفن کر دیا جائے کریں گے تو پھر گھر میں کہاں جگہ بچے گی لہذا اس میں ان کے لیے ضرر اور نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے اس لیے گھر میں دفن کرنا شریعت کے اندر حرام ہے چھٹی چیز یہ ہے کہ اس میں میت کے لیے بھی محرومی ہے کیونکہ قبرستان کی زیارت کرنا مصنون امن ہے عمل ہے لوگ قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں لہذا اگر کسی کو گھر میں دفن کر دیا گیا تو ظاہر بات ہے گھر کے لوگ ہی صرف زیارت کر پائیں گے اور باقی جو مسلمان ہیں اور جو لوگ ہیں وہ زیارت نہیں کر سکیں گے اس لیے اس میت کے لیے بھی محرومی ہے جبکہ اس کے لیے جو زیارت کرنے آتے ہیں باقاعدہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایسی آپ دیکھیں نمبر سات قبر کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے ظاہر بات ہے قبر گھر کے اندر رہے گی تو اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہے بچے ہیں اور دیگر لوگ ہیں اس قبر پر جا کر کے لیٹ سکتے ہیں یا اس کو پاؤں کے تلے رون سکتے ہیں یا اس طریقے سے اور دیگر بے حرمتی ہو سکتی ہے اس لیے بھی قبر کے گھر کے اندر دفن کرنا کسی کو جائز نہیں ہے آٹھویں چیز یہ ہے اگر گھر کے اندر قبر ہو تو کون سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے گا کون قبر کے پاس سوئے گا اگر ایک یا دو قبریں ہوں گھر کے اندر تو کس کو وہاں سکون رہے گا گھر کے ساتھ گھر میں قبر ہو اور وہاں انسان سکون کے ساتھ جیے اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے ایسا نہیں ہو پائے گا اور نوی چیز یہ ہے کہ یہ غلو ہے اور بعد میں شرک میں پڑنے کا اندیشہ ہے اگر گھر میں قبر قبر ہو تو بعد میں دھیرے دھیرے لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو گھر کے اندر دفن کیا گیا لہذا وہ بعد میں شرک کا بدات اور خرافات کا اڈا بن سکتا ہے اور لوگ اس کے ذریعے سے بدعت اور خرافات اور شرک کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس لیے جو چیز انسان کو شرک تک پہنچائے وہ چیز بھی شریعت کے اندر حرام ہوتی ہے اور ناجائز ہوتی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر گھر کے اندر دفن کرنا حرام اور ناجائز اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب گھر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کیوں دفن کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی کی خصوصیت میں سے ہے اور نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو کہاں دفن کیا جائے اس کے بارے میں صحاب کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا اختلاف ہو گیا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے میں اسے نہیں بھلا سکتا اور میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ماں قبض اللہ نبی اللہ فلم فنافی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کی روح لیتا ہے تو اسی جگہ لیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتا ہے پسند ہوتا ہے کہ اس نبی کو اسی جگہ دفن کر دیا جائے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے اس کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے کو فات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی اس لیے آپ کو انہیں کے حجرے کے اندر دفن کیا گیا پھر ہفتے ابو بکر صدیق نے فرمایا ادفنو فی مود فراش ہی ان کا جو بستر ہے ان اس جگہ میں ان کو دفن کر دو لہذا ان کو اسی جگہ جہاں پر ان کی وفات ہوئی بستر پر آپ تھے اور وہاں وفات ہوئی اسی جگہ کو کھودا گیا قبر لہد قبر کھودی گئی اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا یہ ترمیزی کی روایت ہے امام المائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی حدیث ثابت ہے اور اس کے بہت سارے ترک اور شواہد ہیں ان تمام کو لے کر کے یہ حدیث ثابت ہے یعنی صحیح ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے تھی کہ اور تمام انبیاء کی خصوصیات میں سے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر دفن کیا گیا یہاں پھر ایک اور اشکال پیدا ہوگا وہ اشکال یہ ہے کہ پھر ابو بکر صدیق کو اور برے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں گھر میں دفن کیا گیا اس کا کیا جواب ہوگا اس کا بھی جواب موجود ہے نمبر ایک معتمہ مالک میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کی گود میں تین چاند گرے ہیں اس خواب کو انہوں نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جو اس کائنات میں سب سے افضل ہے نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ میں دفن کر دیا گیا تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا یہ تینوں چادوں میں سے ایک چاند ہیں جو تینوں میں سب سے افضل اور بہتر ہیں اور دوسرے چاند ابو بکر صدیق تھے اور تیسرے چاند عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بنا پر ان دونوں کو قبرستان کے اندر یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر دفن کیا گیا اور پھر اس پر صحابہ کا اجماع ہے اس پر صحابہ کا اجماع ہے صحابہ میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کرنے میں اور نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کرنے میں اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور اجماع خود بخود ایک حجت ہے وہ ایک دلیل ہے جیسے قرآن حجت ہے حدیث حجت ہے ایسے اجماع بھی حجت ہے لہذا ابو بکر و عمر کی قبر گھر کے اندر اس پر صحابہ کے اجماع واقع ہے اس لیے ان کو گھر کے اندر دفن کیا گیا یہ دونوں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے زندگی بھر اور آپ کے دونوں وزیر تھے اللہ نے ان دونوں کے ذریعے سے دین کو دنیا کے اندر سبلند کیا وفات کے بعد بھی دونوں نبی کے ساتھ ہی رہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوا ان دونوں کے ساتھ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عمر بھی ترسٹھ سال تھی اور سب سے افضل امبی صحابہ میں ابو بکر صدیق اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا زندگی میں آپ پوری حدیث سے پڑھیے بکر بھی ساتھ میں عمر فاروق بھی ساتھ میں ہیں اور پھر وفات ہوئی تو وفات کے بعد بھی دونوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا گیا حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لہذا یہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے اور اجماع خود بخود ایک دلیل ہوتی ایک حجت ہوتا امام محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یہ کہ میت کو قبرستان میں دفن کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے یہ ثابت ہے کہ آپ مردوں کو بقی میں دفن کرتے تھے سلب میں سے کسی سے منقول نہیں ہے کہ انہیں قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ دفن کیا گیا ہو البتہ نبی کے بارے میں تواتر سے ثابت ہے کہ انہیں ان کے گھر میں دفن کیا گیا اور یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہے اور پھر اس کے بعد موصوف امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو انہوں نے بیان کیا تو اس میں اللہ کے سر کی خصوصیت معلوم ہوئی اور صحابہ کرام اور کا ابو بکر و عمر کے تعلق سے صحابہ کرام کا اجماع ہے اس لیے ان کو وہاں پر دفن کیا گیا امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے سابق مفتی ہیں ان سے سوال کیا گیا حل علی انسان ائین اشتر عیت فنافی بہتی کیا انسان کے لیے جائز ہے کوئی اس بات کی شرط لگا دے کہ جب میری موت ہوگی تو مجھے میرے گھر میں دفن کرنا تو اس کا جواب دیا امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اللہ یہ جائز نہیں ہے لو شرط عدالک فہ و شرط ان باطل اگر وہ ایسی کوئی شرط لگاتا ہے تو یہ باطل شرط ہے وہ عید فنفی مقابل المسلمین ولا عید فنوفی بےتی ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا اس کے گھر میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا یعنی یہ شرط اس کی باطل ہوگی یہ شرط نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ شرط صحیح حادیثوں کے خلاف ہے اجماع کے خلاف ہے جو عمل چلا آ رہا اس کے خلاف ہے لہذا گھر میں مسجد میں اور مدرسے میں اسکول میں کسی کو دفن کر نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کے لیے شرط لگا دے یا اس کے لیے وہ وصیت کر کے جائے ایسی وصیت باطل ہوگی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ابن باد رحمۃ اللہ علیہ سے اسی مجلس کے دوران کہ لماد دفنا ابو بکر و عمر فی بھائی تھی پھر ابو بکر و عمر کو ان کے گھر کے اندر کیوں دفن کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا لے انہم اصحاب الخواس کیونکہ یہ ہمارے نبی کے بہت ہی خاص ساتھی تھے بڑے جگری دوست تھے خاص دوست تھے فدو فدوف اس لیے ان دونوں کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا فسارت حجرت ہو مقبرتن خاصہ تو ایسی صورت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرا ان تینوں کا مقبرہ ہو گیا قبرستان ہو گیا ان تینوں کے لیے قبرستان بن گیا خاص قبرستان پھر پوچھا گیا ان سے اللہ یعنی کیا علت تھی ان دونوں کے لیے کیا وجہ تھی تو انہوں نے کہا لنما شاہباہ الخاصان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیونکہ دونوں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے اور بڑے خصوصی ساتھی تھے اس لیے ان دونوں کے لیے خصوصیت ہے فیقون الخاص بہما یہ چیز ان دونوں کے ساتھ خاص ہوگی پھر یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ دونوں کے ساتھ یہ چیز خاص ہوگی تو انہوں نے جواب دیا اشتہاد امین صحابہ یہ صحابہ کا اشتہاد تھا لہذا یہ دونوں ان کے ساتھ یہ ان دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص ہوگا کیونکہ صحابہ کے اشتہاد اور پھر اس پر ان سب کا اجماع لہذا اجماع بھی ایک دلیل اور ایک حجت ہوتی ہے تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ گھر کے اندر مسجد کے اندر یا اس طریقے سے اسکول کے اندر مدرسے کے اندر دفن کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر قبر پہلے ہے اور مسجد بعد میں بنائی جا رہی ہے تو وہاں مسجد کو ڈھا دیا جائے گا اور کسی دوسری جگہ مسجد کو منتقل کر دیا جائے گا یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ اگر قبرستان ہے اور قبرستان میں کسی نے گھر بنا لیا قبضہ کر لیا تو قبرستان کسی کی ملکیت نہیں ہوتی یہ پورے مسلمانوں کی ملکیت ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے جیسے روڈ ہوتا راستہ ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے کوئی روڈ اور راستے پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی قبرستان سب کی ملکیت ہے لہذا کسی قبرستان پر قبضہ کر لینا وہاں دکان بنا لینا گھر بنا لینا یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے یہ اور ناجائز قبضہ کرنا ہے مسلمانوں کی ملکیت پر لہذا اگر قبرستان میں کوئی گھر دکان بناتا ہے اس کی گھر اس کے گھر کو دکان کو ڈھا دیا جائے گا اور اگر پہلے سے گھر ہے وہاں پر آبادیاں ہیں اور اس میں گھر کے اندر کسی کو دفن کیا گیا ہے تو پھر اس کی قبر کو کھودا جائے گا اور اس کی جو لاش ہے یا اور جو ہڈیاں ہیں ان کو قبرستان کے اندر منتقل کر دیا جائے گا جیسے مسجد کا معاملہ تھا کہ اگر مسجد پہلے ہے تو قبر قبر کھود دی جائے گی اور مسجد آباد رہے گی اور اگر پہلے سے قبر ہے اور مسجد بعد میں ہے تو مسجد کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور کسی دوسرے کے مسجد بنایا جائے گا یہی معاملہ گھر کا بھی ہے کہ اگر قبرستان پر کسی نے گھر بنا لیا پہلے قبرستان تھا اب گھر بنا لیا دکان بنا لیا تو گھر اور دکان کو مسمار کر دیا جائے گا اور اگر گھر اور دکان پہلے تھا اس میں زبردستی دفن کر دیا گیا تاکہ اسے قبرستان کا حکم حاصل ہو جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا خبر کو وہاں سے کھودا جائے گا اور جو اس کے اندر ہڈیاں یا جو کچھ چیزیں ملیں گی اسے قبرستان کے اندر منتقل کر دیا جائے گا تو بڑا حساس مسئلہ ہے یہ اور یہ شرک میں بدعات میں پڑھنے کا ذریعہ اور سبب ہے